بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے علم تارا کئی ففا اعلیٰ ربو کا بھی اصحاب الفیل کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا علم یج القم فی تدلیل کیا اس کی تدبیر کو اس نے بیکار نہیں کر دیا وارسلہ علیہم قیرن ابابیل اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے ترمیم بحجارت من سجیل جو ان پر خشک مٹی کے کنکر برساتے تھے خواجہ علم معقول تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بس کی طرح کر دیا